عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیت میں یہ اور یہ برابر ہیں یعنی چنگلیا اور انگوٹھا جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار تین سو بانوے یہ حدیث صحیح ہے